Thank you.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

محترم سامعین آپ حضرات کے سامنے ہم نے صورت الطلاق کی ایک آیت تلاوت کی ہے یہ ایام جو چل رہے ہیں اور جو مہینہ اب قریب آیا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے ہم مسلمانوں کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس مہینے کا تعلق نبی علیہ السلام ہجرت سے ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا اور مکہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت اور نبوت سے نوازا اور نبی بننے کے بعد بھی تقریباً تیرہ سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں رہ کر کے قوم کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور اسلام کی طرف بلاتے رہے لیکن قوم نے جب انتہا آپ کو تنگ کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیرہ سال کے بعد آپ کو مدین طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکی زندگی گزار لینے کے بعد مدین طیبہ کی طرف ہجرت کیے اور آ کر کے آپ مدینہ طیبہ میں آباد ہو کر کے دس سال مزید زندگی گزاری اور جہاں سے اسلام کے عروج اور ترقی کا دور شروع ہوا اس طرح سے آپ کے تیرہ تیئیس سالہ زندگی مکمل ہوئی اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور فیصلے کے مطابق آپ دنیا سے جا چکی یہ ہجرت کا واقعہ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ عبرت ناک اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں اور امت مسلمہ کے لیے بڑی بڑی ہدایات ہیں جن میں سے چند کا تذکرہ آج کے خطبے میں ہم کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جب بھی مسلمان جب بھی امت مسلمان اور جب تک یہ قوم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھے اپنے عقائد سے اپنے اعمال سے اپنے اخلاق اپنے کردار اور گفتار اپنے چال چلن اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کر کے جب تک یہ قوم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتی ہے تب تک دنیا میں بڑے سے بڑے دشمن قوم کا کوئی مکر و فریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلاف کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا ہمیشہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں اور دنیا کی بڑی سے بڑی قومیں مسلمانوں سے جب ٹکر لیتی ہیں تو ذلیل اور خوار ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیں ہم تمام مسلمانوں کو آج بھی ایمان صحیح نصیب فرمائے ہمارے اعمال اگر درست ہو جائیں ہمارے کردار اگر شریعت کے مطابق ہو جائیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بلا ان اے مسلمانوں اگر تم برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو اور شریعت کی پابندی کرتے رہو اگر دشمن تمہارے اوپر اچانک بڑا بڑا سے دشمن اگر اچانک بھی تمہارے اوپر حملہ کر دے گا تو تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ پانچ ہزار فرشتوں کو آسمان سے بھیج کر کے تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کو ختم کر دے گا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں فرشتے آج بھی کتار اندر کتار بھی ضرورت ہے میرے بھائی تقوا کی اعمال صالحہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے ہجرت کرنے کا حکم دیا تو کفار مکہ اس سے پہلے ایک روز پہلے آپ کے قتل کا فیصلہ کر چکی تھی بڑی تدبیر بڑی سازش اور بڑی میٹنگ کے بعد فیصلہ ہوا کہ آج رات کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں سونے لگے تو مکے کے ہر قبیلے کا ایک نوجوان تلوار لے کر کے اچانک ان پر حملہ کر کے قتل کر دے تاکہ دنیا سے ان کا خاتمہ ہو جائے اور جب ان کو قتل کر دیا جائے گا تو اسلامی تحریک مٹ جائے گی اے پورا فیصلہ ایک نبی کو قتل کرنے کے لیے پورے مکے کے ہر قبیلے کا ایک نوجوان شام کو آپ کے گھر کے کنارے کھڑا ہوگا انتظار میں اللہ رب العالمی نے آپ کو حکم دیا وَيَمْقُرُونَ وَيَمْقُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ یہی اصل سننے کے لائق ہے وَيَمْقُرُونَ وَيَمْقُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ مکہ کے کفار اور دشمنوں نے نبی کو قتل کرنے کی یا دنیا سے مٹا دینے کی اسلامی تحریک کا خاتمہ کر دینے کے لیے بڑی زبردست تدبیریں کی تھی انہوں نے تدبیر کی تھی نبی کے قتل کرنے اور اسلام کو بٹانے کے لیے ویم اللہ اور اللہ نے اپنے تدبیر کر رکھی تھی نبی کو بچانے اور اسلام کو دنیا میں پھیلانے کی دو تدبیریں تھی ایک مخلوق کی دشمنوں کی اور دوسری تدبیر خالق السماوات والارض کی اللہ فرماتے ہیں واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے ایسی تدبیر کیا کہ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے نبی آپ اپنے بستر پر علی کو سلا دے اور آپ دروازہ کھول کر کے نکل جائیں نبی علیہ السلام دروازہ کھول کر کے کے چلے گئے سارے نوجوان جو تلوار لے کر کے آپ کے انتظار میں ہیں اللہ نے سارے کم بختوں کو اندھا بنایا نبی سرا برابر شراب نکل کر چلے گئے کسی ظالم کافی کو پتا بھی نہ چل سکا اب وہ ایریا اٹھا اٹھا کر کے دیکھتے ہیں بستر پر آدمی سویا ہوا حضرت علی ہے کفار مکہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اٹھا اٹھا کر کے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں آج بڑی گہری نیند سو گیا ہے بس سونے آج آخری نیند اس کی ہے اسے نکلے گا تلوار سے گردن اڑا دے گی ان کو پتا نہیں کہ نبی مکے سے باہر جا چکے اللہ اکبر وَيَمْ قُرُونَ وَيَمْ قُرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ بہترین تدبیر اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے دشمنوں کی تدبیر کو کبھی اسلام کے خلاف سے سچے مسلمانوں کے خلاف اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا اسی لیے سورہ آل عمران کی آیت ہے وَيَتَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَذُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئًا اے مسلمانوں اگر تم برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے رہو اور دین پر ڈٹے رہو تو لا يَذُرُّكُمْ قیدہم شَيْئًا دشمنوں کیا کوئی اسلحہ کوئی ان کی سازش کوئی ان کا مکر و تدبیر تمہارے خلاف ذرہ برابر کامیاب اللہ نہیں ہونے دے گا میرے بھائیوں صبر اور تخوا یعنی برائیوں سے بچنے اور نیکی کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے نبی علیہ سرات اسلام نکل گئے علی نبی اللہ پر دو مقصد کے تحت سلایا تھا ایک یہ کہ کفار مکہ دھوکے میں آ جائیں اور وہ سوچے کہ ہاں نبی سوئے ہوئے ہیں انتظار میں رہ جائیں اور ہم نکل جائیں گے اللہ رب العالمین نے ایک حکم تو یہ دیا ایک فائدہ یہ تھا دوسرا فائدہ بڑا اہم تھا نبی علیہ پورے مکے کے اندر کے سے یاد کیے جاتے تھے سارے کافروں کا بھی اتفاق تھا اس وقت پوری قوم میں سب سے سچے اور سب سے زیادہ امانت دار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بہت سارے کافروں نے اپنی امانتیں نبی علیہ السلام کے پاس رکھ چھوڑی تھی اگر نبی علیہ السلام چلے جاتے تو کفار مکہ کو قیامت تک بنانے والے اسلام کے دشمنوں کو یہ موقع مل جاتا دیکھو نبی سارے قوم کی امانتیں لے کر کے چلے گئے نبی کے ہمیں اپنے قتل کرنے والوں کی بھی امانت دے کر کے کسی کی امانت لے کر کے بھی گئے امارت داری کا ریکارڈ قائم کر دیا ساری امارتیں اللہ رسول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور فرمایا یہ فلاں کافر کی امانت ہے یہ فلاں کی ہے یہ فلاں کی ہے اور صبح شرے سویرے سارے لوگوں کی امانتیں پہنچا دینا اسلام میں امانت داری کا یہ مقام و مرتبہ ہے اور نبی علیہ سلاط اسلام نے امانت داری کا یہ ریکارڈ قائم کر دیا ہے جو خون کے کے پیاسے کھڑے ہوئے اللہ کے رسول نے ان کی بھی امانت ہڑپ کرنے کا قصد نہیں کیا اور اللہ رسول نے قیامت تک آنے والے اپنے مسلمان امتیوں کے لیے بھی یہ ہدایت دے دی ہے کہ عبد المان ولا خان کا عبد المان طلام علام کا ولا تخالام خان کا اے میرے جس نے تمہیں امانت دیا ہو امانت پوری پوری ادا کر دینا اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو خبردار اس کی امانتوں میں تم خیانت نہیں کرنا بڑا من خان کا تمہارے ساتھ جو خیانت اور ترسلوکی سلوکی کرتا ہے اس کے ساتھ تم خیانت نہیں کرنا اس کی بھی امانت تمہارے پاس ہے پوری پوری ادا کر دینا ایک دوسری چیز یعنی اسلام نے جب پہلے آپ اگر آپ نے سمجھ لیا کہ اگر سچے مسلمان ہم بن جائیں تو دنیا میں کسی دشمن کی تدبیر ہمارے خلاف کامیاب نہیں ہونے دیتا اللہ نمبر دو نبی علیہ السلاط اسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دیا اور آپ نے اپنے سونے کا حضرت علی کو اپنے مستر پر لٹایا پھر آپ نے اپنا ایک رفیق سفر ایک بہترین ساتھی منتخب منتخب کیا اور سارے سارے صحابہ صحابہ کرام کرام نے نے جو بھی آپ کے اوپر ایمان لا چکے تھے سب میں اللہ رب العالمین کے و کرم سے آپ کی نظر انتخاب ابو بکر صدیق پر پڑی صدیق اکبر سب سے زیادہ مستحق ہے کہ یہ ہمارے ساتھ سفر ہجرت میں رہے نبی علیہ السلام رات کو پہنچے اور حضرت ابو بکر صدیق کو لیا اسی لیے صدیق اکبر کا یہ کہا نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو منتخب کیا اپنے سفر ہجرت میں اپنے ساتھ ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک صورت التوبہ کے اندر تذکرہ کیا ہے اللہ اگر فقد نصرہ اللہ ہو اگر تم لوگ دنیا کے سارے لوگ ہو اگر ہمارے نبی کی مدد کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود اپنے نبی کی مدد کرے گی کیا تم نے دیکھا نہیں کہ سارے مکے کے لوگ نبی کے دشمن ہو گئے تھے ابو بکر کو اللہ تعالیٰ اللہ ابو بکر کی تاریخ بیان کی کہ ہمارے نبی صرف ابو بکر کو لے کر کے نکلے تھے اللہ رب العالمین نے ہم نے نبی کی اور نبی کے ساتھی ابو بکر کی مدد کیا اور دونوں غار ہے سو میں جا کر کے نبی ابو بکر صدیق غار سور میں جا کر کے بیٹھ گئے تاکہ کفار مکہ ڈھونڈ کر کے واپس چلے جائیں اس کے بعد ہم یہاں سے نکل کر کے مکے کی طرف جائیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب گارے غار سور میں لے کر کے بیٹھ گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے صحیح بخاری کی روایت ہے اچانک اوپر کی طرف اٹھی تو سارے کفار مکہ اسلحے سے لے اور تلوار لیے ہوئے سر پر کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آخر کہاں اتنی جلدی سے غائب ہو گئے کہیں نہ کہیں ان کا ان, کو ملنا چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ لو قدم ہے یا رسول اللہ اب تو ہم دونوں بہت برے پھنس گئے ہیں کچھ سارے مکہ ہم کو ڈھونڈتے ہوئے اور تلاشتے ہوئے دیکھے چکے ہیں اور اس حالت میں ہم لوگ ہیں کہ اگر یہ کافر اپنے قدموں کو دیکھیں گے تو قدموں کے ساتھ ساتھ ان کی نگاہ ہم دونوں پر پڑ جائے گی اب نہ آگے چھپنے کی جب ایسے کا کوئی چانس ہے اور نہ نکل کر کے بھاگنے کا کوئی موقع اور اب چانس باقی رہ گیا ہے یا رسول اللہ ہم دونوں تو بہت برے پھنس گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر اگر توقع ہو وہ میں یہ توقع اور اللہ فہو حسب جو اللہ تعالیٰ کے کی ساتھ کا توقل کر لیتا ہے اللہ ہر خطرے سے بچانے کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابا بکر ابو بکر اب آگے کوئی سوراخ نہیں کہ ہم چھپ سکے کوئی دوسرا گھر نہیں کہ اس کے اندر داخل ہو سکے کوئی راستہ نہیں کہ ہم نکل کر کے جا سکے دشمن تلوار لے کر کے ہمیں ڈھونڈتے ہوئے سر پر کھڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ابو بکر برابر تھا فما ظنک باسمین اللہ تعالی سہما تمہارا کیا خیال ہے اللہ کے دو ایسے بندے ہیں جو دشمنوں کے نرگے میں گرے ہوئے ہیں لیکن ان دونوں کا تیسرا ساتھی خود اللہ رب العالمین ہے اس نے اللہ بتا تمہارا کیا خیال ہے نبی السلام نے توکل کا ثبوت دیا آج مسلمانوں کو بھی توکل ختم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس پر اللہ تعالیٰ جس کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فتح اے اس اللہ پر تبکر کرو جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا کبھی اس کو موت آنے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر سانس کرنے کا سب سے بڑا سبب بیان کیا کیا کہ اللہ ہمارا کبھی مرنے والا نہیں ہے لیکن افسوس سو افسوس آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تبکر ہمارا مردوں پر ہے وہ بھی اگر پکی کمر بن جائے اور ایک جھنڈا لگ جائے تو سب اس مردے پر ہو جاتا ہے حالانکہ مردوں کو تم نے سنگ مرمر سے ایسے چکر دیا ہے کہ وہ نکلنا بھی چاہے بیچارہ تو نکل نہیں سکتا ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے تھا اور ہم نے مخلوق پر توکل کیا اور مخلوق میں بھی جو جتنا زیادہ پرانا مردہ ہے اتنا ہی زیادہ اس مردے پر ہم نے توکل کرنا شروع کر دیا نتیجہ یہ نکلا اللہ تعالیٰ سے ہم کٹ گئے تعالیٰ نے ہم کو بھی اپنے سے کاٹ دیا آج کو کئی پرسار حال مسلمانوں کا دنیا میں باقی میں رہ گیا اللہ کے نبی نے توکل کیا پھر اس کے بعد میرے بھائیوں نبی علیہ رہسرات اسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے بھاگے کر دیا آپ نے موقع موقع پر فرمایا ہجرت کر کے آنے کے بعد آپ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے بیان کیا اے لوگوں یاد رکھو کوئی تم اے کوئی تم فضل کا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی بنا کر کے مکے میں بھیجا تو تم تمام لوگوں نے کہا تم نبی جھوٹے ہیں وکال ابو بکر سب صرف ابو بکر نے سب سے پہلے اس امت میں کہا تھا یہ محمد صلی اللہ کہتے ہیں اگر اللہ نے ہم کو اگر یہ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو نبی بنایا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں جب ساری دنیا بکر نے ہماری تصدیق کی تھی اور جب سارے لوگوں نے ہمیں محروم کرنا چاہا تھا تو یہ ابو بکر وہ وہ انسان ہے آسانی نہیں جب دنیا نے ہمارا مائی کاٹ کیا تھا اور ہم سے کنارہ کشی اختیار کر کے ہمیں محروم کر دیا تھا تو یہ ابو بکر ہے اپنے جان اور مال کے ذریعے ہمارا ساتھ دیا تھا پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا نبی علیہ السلام اسلام نے ساری تدابیر اختیار کر لی جب آپ ہجرت کے دار حرم دار سور میں جانے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر یہ صدیق اکبر کا مقام کیوں اتنا اونچا ہے ایک موقع پر کسی نے اب صدیق اکبر کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے وفات کے بعد ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد بیٹھا ہوا ایک سے سے کہنے لگا ماشاء اللہ الحمد عمر کیا کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لیا دو ڈھائی سال ابو بکر رہے اتنا کام نہیں ہو پایا جتنا کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لیا آپ سے جو کام لیا آج تک اس امت میں کسی سے نہیں حتیٰ کہ ابو بکر سے بھی نہیں لیا وہ شب بیٹھ کر کے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کا تو کرنے لگا عمر فاروق نے اس کو کہا وہی حق خاموش ہو جاؤ ابو بکر کے ساتھ عمر کا موازنہ کرتے ہو تمہیں معلوم ہے کہ عمر کون ہے اللہ کی قسم خا تمہیں معلوم ہے کہ ابو بکر کون ہے اللہ کی قسم خا کے کہتا ہو عمر عمر کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں ہجرت ایمان جہاد خلافت ساری نیکیاں اور عمر کے بیٹے عمر کی بیٹیاں عمر کے سارے خاندان اور عمر کے پورے مدینے بھر کے جتنے مرد عورت عورت ہیں سب کی زندگی بھر کی نیکیوں کو اگر اما ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کے ساتھ بدل کیا جائے تو اللہ کی قسم ابو بکر کی ایک رات کی نیکی عمر کے خاندان کی زندگی بھر کی نیکیوں پر غالب آ جائے پوچھا گیا کون سی رات ہے کہا ہجرت والی رات ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کو بڑا اونچا مقام دیا صدیق اکبر نے گھر سے نکلتے وقت اپنے بیٹی اسما کو بلایا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اللہ اکبر اپنی بیٹی اسما کو بلایا کہا بیٹی دیکھو ہم لوگ بغیر توشے کے نکل رہے ہیں توشے کا انتظام نہیں رات اتنی گزر چکی ہے شام کا کھانا کھا لیے ہیں لیکن پتہ نہیں اللہ رسول نے شام کا بھی کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے بغیر توشے کے نکل رہے کیوں ابھی توشا کرنے کا وقت نہیں باقی ہے اس لیے دیکھی تم روزانہ کھانا پکا کر کے رات کی تاریکی میں جب سارے مکے والے سو رہے تو بیٹی کسی بہانے سے غار سور ملا کر کے ہمیں اور اللہ کے رسول کو کھانا پہنچا جانا ایک عورت ساتھ اسی لیے ان کو سات نے میں ماکان کا رقم مل گیا حضرت اسما بن تبی بکر رضی اللہ تعالیٰ رہا تھا پھر حضرت اسما روزانہ کھانا پہنچاتی تھی نمبر دو اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا اے بیٹے عبداللہ تم دن بھر مکے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دن بھر مکے والے جہاں بیٹھے وہاں جانا آنا بیٹھنا اور ان کا آدمی بن کر کے رہنا ذرا دیکھو ہمارے اور اللہ رسول کے خلاف وہ کیا سازشیں کرتے ہیں سب یاد رکھنا اور جب سارے مکے والے سو جائیں تو بکریاں چرانے کے بہانے بکریوں کو لینا اور اس پہاڑ کے اوپر بکریاں چراتے ہوئے آنا اور سارے مکے کے لوگ سمجھیں گے یہ بکریاں چرا رہا ہے اور وہاں پہنچ کر کے پوری خبر مجھے دے کر کے چلے جانا یہ صدیق اکبر کا بڑا کارنامہ تھا اس کے بعد تین دن بن سا غار ہے سور میں رہے تیسرے دن جب نبی علیہ السلام غار سور سے نکلے تو مکے کے قریب کی طرف کعبہ کی طرف رک کر کے آپ نے رو دیا اور فرمایا ہاں، فرمایا لقد علمت میں اچھی طرح سے مانتا ہوں اے خانے کاما اور اے مجھے مکرمہ مکہ مکرمہ انک خیر الارض وحب الارض الى اللہ اے مکہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ پوری کائنات پوری زمین زمین پر آپ سے بہتر اور محبوب جگہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے یہ نبی اللہ کا مکہ چھوڑ کر کے کبھی نہ جاتا لولا اللہ کے بخرجونی اگر مکے والے ہمیں مجبور نہ کرتے تو یہ اللہ کا نبی مکہ چھوڑ کر کے تجھے کبھی نہ جاتا کے بعد نبی علیہ السلام سامنے ایک کافر کو بلایا جس کا نام تھا عبداللہ بن عریقی عبداللہ بن عریقی کو اللہ کے رسول نے بلایا اور آپ نے پورا معاملہ اس کے سامنے رکھا اور کہا مجھے ایسے پہاڑوں کے درمیان سے مخفی راستے سے پوشیدہ راستے سے ہمیں مدینے تک پہنچا دو مدینے کے راستے پر پہنچا دو جہاں سے کوئی ہمیں ڈھونڈنے والا نہ ملے یا کوئی انسان وہاں آباد نہ ہو عبداللہ بن اور یہ کافر تھا نبی علیہ السلام نے اس کو پیسہ دیا اور ایک مخفی راستے سے مکے سے نکال کر کے اس نے مدینے کے راستے پر آپ کو پہنچا دیا اس سے پتا چل گیا کہ ہمیشہ انسان کو ہر خطرات سے بچنے کے لیے حد امکان اپنی دنیاوی تدبیر اختیار کرنا چاہیے وسائل اپنانا چاہیے بغیر سوچے سمجھے بغیر تدبیر اختیار کیے ہوئے اور بغیر وسیلہ اپنائے ہوئے وسائل اور ذرائع اپنا ہوئے انسان اپنے آپ کو ہراکت و تباہی میں نہ ڈالے نبی علیہ السلام شام کو جب ضرورت پڑی تو آپ نے کافی انسان کو بھی کرایہ پیسہ دے کر کے آپ نے اس کو اپنی رہنمائی کے لیے کیوں پہ کرنے والا تھا اسے مالک بندی پہاڑ بیچ سے کہاں کہاں سے راستہ نکلا ہوا ہے آپ نے اس کو پیسہ دے کر کے اپنی رہنمائی کے لیے کیا یہاں تک کہ آپ صحیح سالم مکے سے باہر مدینے طیبہ کے راستے پر آ گئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب اليه الحمد للہ وقفا وسلام اللہ عباد الدین اما بعد نبی علیہ السلام جب وہ عبداللہ بن اور ملا کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ دیکھیں یہ مکے والوں کی حدود ختم ہو گئی ہے اور یہ راستہ سیدھا آپ کو مدینہ طیبہ پہنچا دے گا علیہ السلام شام کو کافی سکون ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہی دونوں چلے جا رہے ہیں لیکن صدیق اکبر کہتے ہیں بڑا عجیب و غریب منظر تھا اتنے سلامتی کے ساتھ پار ہو جانے کے باوجود مجھے اطمینان نہیں تھا بار بار پیچھے پلٹ کر کے میں دیکھتا تھا اور کہتے یا رسول اللہ اب طلب انا سے یا رسول اللہ ہم اور آپ بالکل بے خوف نہ ہو جائیں کوئی مطمئن نہ ہو جائیں چونکہ دشمن ابھی بھی ہمارے اور آپ کے پیچھے لگا ہوگا لیکن نبی علیہ لگا ہوا ہے لیکن نبی علیہ ہمیشہ اطمینان کی بات کرتے ابو بکر پریشان نہ نہ ہو ابو بکر پریشان نہ ہو کہتے ہیں چلے جا رہے تھے سارے کفار مکہ تو نہیں لیکن سوراتا ابن مالک چونکہ اعلان کیا گیا تھا کہ نبی بھگ چکے ہیں اگر کوئی انسان ان کی گردن کاٹ کر کے لائے گا تو سو اونٹ اس کو بطور انعام کے دیے جائیں گے سوراتا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ ہو یہ کافر تھے مشرق تھے ابھی ایمان نصیب ابھی ایمان نصیب نہیں ہوا تھا ان کے پاس بہت تیز رفتار گھوڑا تھا انہوں نے سامنے سے گھوڑا لے کر کے آنے کے بجائے کہتے ہیں جب لوگوں نے اعلان کیا تو ہم نے کہا بھائی بلا بجے وقت ضائع نہ کرو جہاں جانا تھا پہنچ گئے ہوں گے اب ان کو چھوڑ دو لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ لوگ مطمئن ہو کر کے بے بن جائے بیٹھ جائے اس لیے کہتے میں کھڑی بتاتا تھا اس سے اپنے گھوڑے کو نکالا اور سعود کی لالچ میں اپنے گھوڑے کو اور لگایا اور نبی کی کتنا نبی کو بھوکنے کے لیے اور گردن کاٹ کر کے پیش کر کے پیش کر دینے اور سعود انعام حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا کہتے گھوڑے کو اور لگاتا ہوا پہنچ گیا سدھی کے مر کہتے ہیں ہمیں کچھ گھوڑے کے بھاگنے کچھ کتابوں کی آواز آئی لیکن دائیں بائیں سے کوئی چیز نظر نہ آئی میں نے نبی صاحب کو خبر کیا یا رسول اللہ یہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے ماں معلوم یہ پڑتا ہے پیچھے سے کوئی یا سامنے سے کوئی حملہ آور آ رہا ہے لیکن اللہ رسول فرماتے اطمینان رکھو کوئی ہمارے قریب تک نہیں آ پائے گا اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول بد نہیں بدنا یہ دیکھو سوا کا مالک اپنے گھوڑوں کو لگائے ہوئے اور ننگی تلوار کے ہونے کا درمان میرے خاطر پیچھے پہنچ چکا ہے کہتے ہیں بالکل قریب جب آ چکا میں کہ گھبرا گیا اور اب سنبھالتا ہوں کہ اس کی پروار پہلے ہماری گردن پر پڑے نبی علیہ السلام شام کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھے کہتے اس طرح سے میں گھبرایا ہوا تھا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ظالم پہنچ چکا ہے لیکن اللہ صلی اللہ نے جیسے اللہ رسول نے اللہ کا نام لیا اللہ کا ہمارا دیا اے ابو بکر گھبراؤ نہیں لا تحضر ان اللہ مانا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے ہمارا اللہ ہے ہماری مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرے گا سدھی کے برکت اطمینان ہوا اتنے میں نبی ایسا سر فرمایا اے اللہ اس کو ہمارے قریب نہ آنے دینا اللہ اس کے شر سے ہم کو بچانا کہتے اتنے میں میں نے دیکھا سوا کا ابن مالک کے گھوڑے کی اگلی کوڑوں کانے جو ہے گھٹنے تک زمین میں دھس گئی اب بہت کوشش کرتا ہے گھوڑا نکالنے کی کھوڑا نہیں نکال پاتا پھر آخر میں کوش بڑی کوشش کیا اللہ کے رسول سے اپیل کیا دعا کیا اللہ کے رسول نے پھر نکل گیا لیکن سو اٹھ کی لالت میں پھر دوبارہ ہمارا امر ہونا چاہتا ہے اس طرح سے تین مرتبہ کوشش کیا اور تینوں مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی گھوڑے اس کے گھوڑے کی تاغت نکالے کو زمین میں گھٹنے کا دھسا دیتا اور پریشان رہتا آخر میں اللہ رسول نے فرمایا میاں تم میرے قریب تک نہیں آ سکتے اگر کہو تو کہو تو اگر تمہیں پسند ہے تو میں ایک تجویز رکھ دیتا ہوں اللہ نبی تم کی حکمت درا دیکھو کہا وہ کیا کہا میں دعا کروں گا تمہارا گھوڑا نکل جائے دو شرطوں کے ساتھ اللہ سے کیا شرط ہے ایک تو تم یہیں سے بالکل واپس چلے جاؤ اب ہمارا پیچھا نہ کرو اگر تم واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ تو ایک چیز ہے کسرا کا ملک یعنی جب ایران فارس کا ملک فتح ہوگا تو ایک تو اس کا تاج تمہارے سر پر ہٹوا دیں گے اللہ اکبر دیکھو کہاں کا تاج کسرا کا تاج تمہارے سر پر رکھا جائے گا بڑا خوش کسرا کا تاج سو گھوڑے کے مقابلے میں کیا ہے اس کے بعد کسرا کے تاج کی نمبر دو یہاں سے جاتے ہوئے اس شرط پر تم کو واپس لوٹ جانے دوں گا کہ اگر کوئی کافر مل جائے میرے بارے میں پوچھے تو اس کو بتانا نہیں کہا یا اللہ بالکل میں واپس جا رہا ہوں وہ جو اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے جب واپس لوٹا جتنے کافر ملتے بھائی کہا ہوا پتا نہیں کہاں چلے گئے بھائی ہمیں تو کچھ سراغ نہیں لگا سب کو اس نے اندھا بنا دیا اس طرح سے اللہ کے رسول کا جو گردن کے سر کے لیے جو جا رہا تھا وہ آپ کی جان کی حفاظت کرنے والا بن کر کے واپس لوٹ رہا ہے لیکن فاروق کو بھی اللہ ہو تالاروں کے زمانے میں جب کس طرح کا ملک جب فارغ فتح ہوا اور کس طرح کا تاج لایا گیا تو سرا کا ابن مالک مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا یہ کس طرح کا تاج ہمارا ہاتھ ہے کیا کیا تھا عمر فاروق نے کہا ہاں مجھے بھی یاد آ گیا کہ وعدہ کیا تھا آؤ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور مسجد نبوی میں ان کو بیٹھا کر کے سارے لوگوں کے سامنے کسرا کا تاج سوا کا مالک کے سر پر رکھا گیا جب سارے لوگوں نے دیکھ لیا تو عمر فاروق نے اٹھا کر کے اسے بیت المال میں رکھ دیا جب بیت المال میں رکھا کس سوراگا کہتے ارے میرا ہو گیا تھا تو وہ فاروق نے کہا بھائی تمہیں پہنانے کا حکم دیا تھا مالک بنانے کا وعدہ کے رسول نے نہیں کیا تھا یہ بیت المال ہے جائے گا یہ کسی کی ملکیت اللہ کے رسول خود بھی ہوتے تو بیت المال میں اس کو داخل کر دیتے اس لیے طرح سے نبی ایک سال کی پیشن گوئی مکمل ہوئی تو میرے بھائی جو بڑی عبرتیں وہ نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہجرت کے واقعات کو پڑھنے مطالعہ کرنے سیرت کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں مل جائے گا اب ہجرت بڑی اہم عبادت ہے لیکن آج ہجرت کا دور جب ختم ہو گیا ہے وہ ہجرت باقی نہیں ہے مکہ فتح ہو جانے کے بعد اللہ اللہ رسول صلی اللہ ہجرت آباد الفتح اب مکہ فتح ہو جانے کے بعد ہجرت رہی ہے ولیکن جہاد ونیت پھر آپ نے بیان فرمایا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان ہجرت کے اجر و ثواب سے محروم نہ رہ سکے تو آپ نے حضرت الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے مسلمانوں الا اخبرکم بالمسلم میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں شاہ کرام کا بڑا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اس پر جس کے ہاتھ اور زبان کے سر سے سارے مسلمان محفوظ ہو اللہ اخبركم بالمؤمن میں ہیں صحابہ اکرام نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ نے شاط رمایا المومنو حقیقی مومنو ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کو محفوظ سمجھتے ہو پھر آپ نے تیسرا سوال کیا اللہ تم بالمہاجر میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں مکے سے مدینہ کی ہجرت ختم ہو گئی ہے لیکن آج یہ بہت بڑی ہجرت ہے جس کے اہل سوال سب قیامت تک آنے والے مسلمان محروم نہیں رہ سکتے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہے آپ نے ساتھ رمایا من حجر مان اللہ عنہ اللہ اس کے رسول نے جس چیز سے منع کر دیا ہے اس برائی کے چھوڑ دینے کا نام سب سے بڑا ہجرت ہے اس لیے آپ اگر ہم ہجرت کرنے آپ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حرام چیزوں کو چھوڑے برائیوں کو چھوڑے منکرات کو چھوڑے منہیات پڑے اور نیکیوں کی راہ پر آ جائے یہ سب سے بڑی ہجرت ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک بنائے معاہد بنائے متب سنت بنائے ہجرت کے واقعات کو بار بار پڑھنے اور اس سے عبرت نصیحت حاصل کرنے والا بنائے الحال عالمین شیخ رائے اور چاہے ان کے اخوان شیخ مکتوب شیخ راشد اللہ تعالیٰ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر کو نوروں سے بھر دے ان کے حسنات کو قبول کر لے ان کی نیکیوں کو قبولیت کا درجہ اللہ تعالیٰ کا فرما موجودہ رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے نائب کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جو آپ کو راضی ہو اور جو پورے امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا سببیہ بنے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ انہیں حفاظت فرما اور بچا لے جو اسلام کے لیے یا امت کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو اللہ تعالیٰ ہم شارکہ کے ہیں حاکم شارکہ ڈاکٹر شیخ سلطان قاسمی حفظ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما ان کو بھی نیک عمل کی توفیق سے فرما اللہ تعالیٰ امن و عمل دنیا کے تمام مسلمانوں اور جہاں ہم رہتے ہیں تمام ممالک کو امن و امن امن و امان عطا فرما ہر قسم کی بلاؤں آفتوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ حاکم شارکا کو نیک عمل کی توفیق رسی فرما برائیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھ لے وہی اعمال کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ امت کے لیے مسلمان کے لیے ملک کے لیے فائدے مند ہو اللہ اکفر للمؤمنین والمؤمنات